رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیا ہوا ہے کہ میں آگ سے بچانے کے لیے تم کو کمروں سے پکڑ رہا ہوں خبردار بے شک میرا رب مجھے بلانے والا ہے اور وہ مجھ سے یہ سوال کرنے والا ہے کہ کیا تم نے میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں یہ کہتے ہوئے جواب دوں گا کہ اے میرے رب میں نے ان تک پہنچا دیا تھا خبردار موجودہ لوگ غیر موجود لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں حدیث نمبر پینسٹھ مستد احمد